انما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على على المرسلين والحمد لله العالمين اللهم صل سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آل وبارك وسلم محترم دوستو بھائیو بہنوں بات چل رہی تھی اخلاق حمیدہ کی اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اور ہمیں اس سلسلے میں پچھلے دو ہفتے سے کچھ باتیں کہنے کی سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جب بھی کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو وہ اپنے کام کو کافی نہیں سمجھتے کیونکہ محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے ہم جتنا مرضی عبادات کرتے رہیں لیکن یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے جو ہے پردوں سے نیچے رہ جاتے ہیں یہ سب جو ہے ہماری عبادات ناقص ہیں انسان جو ہے ڈرتا رہتا ہے کہ یا اللہ آپ قبول فرما لیجیے چنانچہ کیونکہ آج آخری اس کڑی کا بیان تھا لہذا جی نے چاہا کہ بھائی کچھ باتیں قبولیت کے بارے میں کر لی جائیں لہذا دو الفاظ ہیں ایک قابلیت اور دوسرا ہے قبولیت اگر ہم دونوں کو سمجھ لیں گے تو شاید بات سمجھ میں آ جائے قابلیت کہتے ہیں استعداد کا ہونا یعنی انسان کے اندر ایسی صفات ہوں کمالات ہوں یعنی وہ انسان اچھے خاندان سے ہو اس کے اندر حسن و جمال ہو وہ صاحب علم ہو صاحب فہم ہو اور ہر کام کو سلیقے سے کرنے والا ہو اس کو طریقہ آتا ہو قائدانہ جو ہے اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہوں وہ اپنی بات کو اچھے انداز سے بیان کر سکتا ہو اپنے کاموں کو اچھے طریقے سے سمیٹ سکتا ہو جیسے آج ہم ٹیلنٹڈ لوگوں کو سمجھتے ہیں اسکالرس کو سمجھتے ہیں اور اسی طرح ریسرچرس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ جو ہے بڑی قابلیت رکھتے ہیں جو لوگ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں لوگ ان سے مروب ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کمالات ہوتے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں انسان ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور غور سے ان کی باتوں کو سنتا ہے اگر ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا سادہ سا ہوتا ہے کپڑے میلے میلے سے ہوتے ہیں اور اس نے جو ہے اس کی شکل شباہت پہ غربت جو ہے نمایاں ہوتی ہے دیکھنے والے اس کو بے توجہی سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگر وہ کہیں جائے لوگ اس کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ ظاہراً اس کے اندر وہ تمام کمالات اور قابلیت جو ہے موجود نہیں ہوتی لہذا لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر کو دیکھتے ہیں آج اکثر معاشرے میں یہی دیکھا کوئی بس میں غریب غربا بیٹھ جائے لوگ اس کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے گاڑی میں کوئی بیٹھ جائے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اسی طرح اگر کوئی بیچارہ غریب مسکین کسی کے گھر آ جائے لوگ اس کو جو ہے وہ ایک مختلف انداز سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کے <clears throat> کمالات کو جو ہے نہیں جانتے <clears throat> اس کے اندر قابلیت نہیں سمجھتے لہذا اس کو وقت نہیں دیتے تو لہذا ایک بات سمجھ آ گئی کہ قابلیت ایک چیز ہو گئی دوسری چیز ہے قبولیت کا ہونا یہ بندے کے اندر جو ہے قبولیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو پسند آ جائے اب کیا مطلب کہ انسان جو ہے وہ جب رشتہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو بے شمار وہ لوگوں کو دیکھتا ہے لڑکے والے بھی جیسے لڑکی والوں کو دیکھتے ہیں اور لڑکی والے جو ہے لڑکے والوں کو دیکھتے ہیں کئی کئی رشتے آتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا دل نہیں جمع کیا مقصد ہے کہ قبول نہیں ہوا جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اب قبول کر لیا میں نے تو کیا مطلب کہ بھائی ہم نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا کہتے ہیں جی ان کا نکاح ہو گیا واہ بھی واہ ماشاء اللہ اب وہ کیا مطلب ہے کہ بھائی جو بیچاری شکل شبات کی اچھی نہیں ہوتی کیا وہ ان کی قبولیت نہیں ہوتی کیا وہ شادی نہیں ہوتی ان کی اسی طرح وہ لوگ جو بےچارے سادہ سے ہوتے ہیں لڑکے ہوتے ہیں کیا ان کی شادی نہیں ہوتی بھائی ہر قسم کے لوگوں کی دنیا میں شادی ہو رہی ہے بات صرف اتنی ہے کہ وہ قبول ہو جاتے ہیں کسی ایک کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے وہ قبول نہیں ہوتے تو لہذا قبول ہونا بھی ایک بڑی اہم چیز ہے آپ بازار میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے گاڑی خریدنی ہے اب آپ گئے دکاندار کے پاس آپ نے کہا جی مجھے گاڑی چاہیے فلاں فلاں فلاں نام کی اس نے کہا جی بھائی وہ گاڑی تو یہاں میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے آپ ایسے کریں اس سے اچھی جو ہے گاڑی فلاں میرے پاس موجود ہے اس کے اندر یہ کمالات ہیں یہ خصوصیات ہیں یہ اچھی باتیں ہیں اور یہ یہ جناب اس کا رنگ ہے اور تم اس کو ذرا دیکھو اگر آپ کا مائنڈ میک اپ ہوا ہوا ہے پہلے سے ہی اور آپ کہتے ہیں میں نے تو وہی گاڑی لینی ہے جو میں نے سوچی ہوئی ہے لہٰذا آپ اس کو کہیں گے کہ برادرم مجھے تو یہ گاڑی نہیں چاہیے جو آپ بتا رہے بھلے اس میں بڑی خصوصیات ہوں گی ہر چیز ہوگی میں مانتا ہوں میں آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر رہا لیکن مجھے یہ چاہیے نہیں میں تو آیا ہوں فلاں گاڑی خریدنے کے لیے اگر وہ ہے تو بات کریں نہیں تو میں اگلی دکان کے ہو کر جاتا ہوں وہاں جا کے دیکھتا ہوں میں نے تو اپنی پسند کا سودا لینا ہے آپ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں میرا وقت بھی ضائع نہ کریں اور اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں تو یہ کیا ہوا کہ جناب اس کی قبولیت نہیں ہوئی وہ حالانکہ اس کے اندر ساری خصوصیات تو موجود تھیں لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اسی طرح مثال کے طور پر آپ ایک جو ہے جوڑا سلا ہوا جو ہے بازار سے خرید کر لاتے ہیں کہ بھائی عید کا موقع ہے امی جان کے لیے میں نے یہ جوڑا خریدا ہے اب وہ جوڑا جو ہے اچھا خاصا مہنگا بھی ہے اور کپڑا بھی بڑا آلہ ہے ریشمی ہے اور جناب اس کے اندر جو ہے چمک دمک بھی خوب ہے اور رنگ بھی اس کا جو ہے وہ بڑا جناب دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے آپ لے کر آئے اور ڈبے کی پیکنگ بھی خوب کی اس کے اوپر جناب پنی شنی بھی لگائی اور جناب یہ لے کر آپ آئے امی جان السلام علیکم میں آپ کے لیے یہ کتنا پیارا تحفہ لے کر آیا ہوں امی جان نے خوشی سے ڈبا کھولا دیکھا اندر سے ایسا جوڑا نکلا جس کا نہ رنگ پسند آیا امی کو نہ اس کا کپڑا پسند آیا نہ اس کا ڈیزائن پسند آیا بھائی یہ کیا تم لے کر آ گئے تمہیں پتہ نہیں ماں کا کہ ماں جو ہے اب اس عمر میں کیا ایسے ریشمی کپڑے پہنے گی کیا تم کرتے ہو بھائی یہ کپڑوں کا رنگ یہ تو تم اپنی بیوی کے مطابق تو لے رہے ہو گے لیکن اما کے مطابق تو شاید نہیں بنتا یہ رنگ اور جناب اس کا ڈیزائن خدا کی پناہ اس کو تو ایسا ہے کہ بھائی آگ میں ہی پھینک دیا جائے یہ تو پہننے کے قابل ہی نہیں اس میں تو حیا کا تم نے خیال ہی نہیں رکھا الٹا ماں ناراض ہو گئی کہ یہ کیا تم نے کیا یہ تم کیا لے کر آ گئے عجیب انسان ہو تم اور یہ تم تمہیں ضرورت کیسے ہوئی کہ ماں کے لیے تم ایسا لباس لے کر آ جاؤ کیا تمہاری ماں ایسا لباس پہنے گی تو اب جناب وہ تو الٹا کام خراب ہو گیا اس نے کہا اما ساری محنت میں نے کی خرچہ بھی کیا اور جناب میں وہاں گیا اور لے کر آیا رنگ بھی پسند کیے میں نے ہر چیز کی تم ہو جو پسند ہی نہیں کرتی تو اس نے کہا مجھے تو ایسی چیز بالکل پسند نہیں ہے خبردار جو آئندہ تم میرے لیے ایسا بے حیا لباس لے کر آئے اچھا جی یہ تو بات عجیب سمجھ میں آ گئی کہ بھائی قبولیت ہونا یہ اہم چیز ہے اسی طرح ایک انسان ہے وہ اپنی مرضی کے اعمال کرتا ہے پیس بڑھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ تو دل ہی کو جانتے ہیں دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے ظاہر داری کرنے کی کیا ضرورت ہے لہذا نماز بھی نہیں پڑھتا روزہ بھی نہیں رکھتا اور صدقہ کا خیرات بھی نہیں دیتا اور جی اس لیے کہ میں تو جناب ہسپتال میں جو ہے اس کو پیسے دے دیتا ہوں ہسپتال بنوانے کے لیے یا کسی جگہ پر پل بنوانے کے لیے یہ لوگ میں زکوٰۃ بانٹنا اور جناب یہ جو ہے ہر سال قربانی کر دینا اور جانوروں کو ذبح کر دینا میں تو اس چکر میں پڑتا ہی نہیں ہوں اپنی مرضی سے جو جی چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے یوں سمجھے اپنی مرضی کا اس نے جوڑا خریدا اپنی مرضی کا رنگ اپنے حساب کا اس کا جو ہے کپڑا اور اب لے جا کر وہ اللہ رب العزت کو حشر کے دن پیش کرے گا اور کہے گا قبول فرما لیں تو اب کیا ہوگا اس بندے کا

کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو یہ تو جو ہے کرتا ہوا یہاں پہنچ گیا اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہے نے جو چیز پسند فرمائی جو قبولیت اللہ کے ہاں ہے اللہ ہاں۔ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں طریقہ زندگی بتا دیا کہ اس طرح سے اگر زندگی گزارو گے تو قبول کروں گا ایسا اخلاق ہوگا ایسی عبادات ہوں گی ایسا معاملات ہوگا اس طرح طرح سے متب سنت ہو گئے تب تو قبول ایک آدمی کہتا ہے جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے خام خاں کے لیے آپ نے ایسا لباس بنایا ہوا ہے اور خام خاں داڑھی رکھی ہوئی ہے یہ تو آپ نے اپنا ڈیزائن خود ہی بنا لیا ہے بھائی اللہ کے بندے خود نہیں بنایا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا ہے اور اسی چیز کے اوپر قبولیت ہوتی ہے کہ اللہ نے بتایا ہے اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تاؤس الملائکہ جو ہے بنا دیا تاؤس الملائکہ کا لقب دیا عزازین نے دنیا کے چپے چپے پر عبادت کی تھی کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی وہ عبادت گزار تھا اس کے پاس علم بھی تھا اس کے پاس جو ہے دلیلیں تھیں وہ کہتا تھا کہ میں جو ہے آگ سے بنا ہوں اور یہ انسان مٹی سے بنا ہے حضرت اقدس خان وی رحمتہ فرماتے ہیں شیطان انسان عابد بھی تھا عالم بھی تھا عارف بھی تھا مگر عاشق نہیں تھا یہ عشق بڑی کام کی چیز ہوتی ہے جن میں عشق ہوتا ہے سبحان اللہ وہ پھر جو ہے دیوانے ہوتے ہیں پروانے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بات وہ ماننے میں دیر نہیں لگاتے سوچتے نہیں کہ جی اب یہ جو ہے سنت میں عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا فلاں اور عبادت سبحان اللہ بس ان کو تو پتہ چل جائے کہ میرے پروردگار کا یہ حکم ہے بس وہ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن شیطان کے اندر یہ کیفیت نہیں تھی ایسی کیفیت کو پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کسی طرح قبول کر لے جب اس کے اندر یہ کیفیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے ان علیہ الدین تو اس کو جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ نے جو ہے لالت کر دیا حالانکہ دیکھیں ٹیلنٹڈ تھا عبادت گزار تھا بڑی معرفت جانتا تھا اور باتیں جو ہے خوب اس کو پتا تھی دلیلیں دے رہا تھا کہ میں آگ سے بنا آگ اوپر کی طرف جاتی ہے یہ مٹی سے بنا مٹی نیچے ہوتی ہے مجھے اوپر ہونا چاہیے اس کو نیچے ہونا چاہیے تھا اللہ میاں آپ نے ایسا کیوں کیا مجھے کیوں سجنے کے لیے کہا جا رہا ہے اب یہ جو ہے آج لوگوں کی حال یہی ہوتا ہے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی بتائیں اس میں حکمت کیا ہے دلیل بتائیں فلاں بتائیں مولانا صاحب ہمیں بھائی پانچ منٹ کے اندر سارا جو ہے درس نظامی پڑھا دیں مسئلہ پوچھنے آئے تھے مسئلہ پوچھ کے آپ تشریف لے جائیں نہیں نہیں سب مولانا صاحب کا جو ہے پورے زندگی کا جتنا حساب کتاب ہوتا ہے وہ پہلے کرتے ہیں مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے عجیب حال ہے انسان کو تو ڈرنا چاہیے اس کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کسی طرح قبول فرما لے اسی طرح دوسری مثال سمجھیں فیران اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا بڑا طاقتور تھا اپنے مخالفوں کو سخت سجا دیتا تھا کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور آپ خود سوچیں کہ اس کی تقریباً سو سال اس کی عمر تھی صحت اتنی اچھی تھی کہ سر میں درد نہیں ہوتا تھا اس کے پاس بے شمار خزانے تھے قارون اس کا وزیر تھا ملک میں اس نے آپاشی کا نظام بنایا یعنی اس نے اس کی اکانومی کو ایسا زبردست کیا کہ جناب لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا لوگ مزے کی زندگی گزارتے تھے حتیٰ کہ لوگ یہ سمجھنے لگے یہی شاید ہمارا رب ہے یہی پالتا ہے کیسا زبردست نظام چلاتا ہے اور کتنا زبردست یہ بادشاہ ہے اور آخر اس نے لوگوں کے لیے کھانے پینے ویلفیئر کے نظام مرتب کیے ہوئے تھے لوگ وہاں آتے تھے کھاتے پیتے تھے اور جگہ جگہ اس نے اپنے جو ہے بت بنائے ہوئے تھے لوگ اس کو سجے کرتے تھے اور یہ کہتا تھا کہ تمام خداؤں سے بڑھ کر میں بڑا خدا ہوں رب العلا ہوں تو آخر آپ سوچے کہ جس نے اتنی پاپولر حاصل کر لی ہوگی کہ لوگ اس کی جو ہے عبادت کرنے لگ گئے ہوں گے تو یہ کیا بغیر کسی ٹیلنٹ کے وہ کرنے لگ گیا تھا اس کے ساتھ اتنی حمایت اثر لوگوں کی ہوگی کہ وہ بنی اسرائیل کے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا آپ خود سوچیں بغیر کسی ٹیلنٹ کے تو یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی کہ اگر آج کا کوئی بادشاہ کسی ایک بچے کو اس طرح سے ذبح کروا دے لوگ اس کو حکومت سے اتار کے نیچے سڑکوں پر گھسیٹنا شروع کر دیں گے آخر اس وقت بھی تو انسان ہی رہتے تھے معلوم ہوا کہ وہ انسان کو کے مجبور انسان نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ بھی عقل رکھتے تھے ان کے بھی ہاتھ پاؤں ہوتے تھے اور وہ بھی لڑنا جھگڑنا جانتے تھے بلکہ ہر آدمی کے پاس ہتھیار ہوتا تھا لیکن اس کی پاپولیرٹی اتنی تھی اس نے ایسا نظام بنایا ہوا تھا اس وجہ سے لوگ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے یہ صحیح کرتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے یہ تو بلکہ بڑا ہی قابل آدمی ہے لیکن اللہ رب العزت نے جب حضرت علیہ السلام کو بھیجا تو کہ آپ اس کی طرف جائیں یہ بن چکا ہے یہ فراؤن جو ہے یہ بڑا سرکش ہو چکا ہے اللہ کے ہاں اتنی اس کے ٹیلنٹ کے ہونے کے باوجود قبولیت نہیں ہوئی فراؤن کو جو ہے ہدایت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے اللہ اکبر اور آپ یہ دیکھیں اسی طرح ایک اور مثال سے اس بات کو سمجھیں کہ مکہ مکرمہ جو ہے اس کے اندر ایک انسان رہتا تھا اس کا نام تھا عمر ابن حشام یہ عمر ابن حشام بڑا دانا تھا یہ یوں سمجھے کہ ان مکے والوں کا بڑا سردار تھا انٹیلیجنٹ آدمی تھا ویلفیئر کرنے والا بندہ تھا کسی کا کوئی پرابلم اٹک جاتا تھا وہ اس کے پاس آتے تھے یہ اس کو بیٹھ کے سوچتا تھا کہ تمہارا مسئلہ حل کیسے کیا جا سکتا ہے کسی کا کوئی جھگڑا شگڑا ہو جاتا ہے یہ اس کو بیٹھ کے سوچتا تھا کہ ان کا جھگڑا کیسے نپٹایا جا سکتا ہے کوئی عبادات کا مسئلہ آ جاتا تھا تو یہ عبادات کے لیے سسٹم بنا دیتا تھا حج اور کے جناب وقتوں میں یہ بڑا ایکٹیولی کام کرتا تھا سب کے لیے انتظامات کا کرنا اور جناب پورے مکے کی جو ہے سرداری اس کے پاس تھی اس کو لوگ کہتے تھے اب الحکم کہ یہ تو داناؤں کا باپ ہے کوئی بھی مسئلہ اٹکا ہوا ہو بس اس کے پاس چلے جائیں یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے مالدار ہے یہ جناب صاحب اولاد ہے یہ جناب ہر قسم کی جو ہے خوبیوں سے جو ہے وہ بھرا ہوا ہے ماشاء اللہ اور اس حال میں جو ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ دو عمر میں سے ایک عمر کو قبول فرما اب اللہ رب العزت نے ایک عمر کو قبول فرما لیا اور وہ اللہ رب العزت کا پیارا بندہ بن گیا وہ خلیفہ راشد بن گیا وہ امیر المومنین بن گیا وہ اس کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا گیا اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرما لیا آج بھی وہ اللہ کے حبیب کے بازو میں سو رہا ہے عزتیں پا رہا ہے لوگ جاتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے پکارتے ہیں اور وہ جا کے وہاں سلام کرتے ہیں اور جو اب الحکم تھا عمر ابن حشام تھا اس کو اللہ کے حبیب نے خطاب دیا یہ تو ابو جہل ہے یہ تو جہل لوگوں کا سردار ہے یہ تو اتنا بیوقوف ہے کہ یہ سمجھ نہیں سکا چودھری کا چاند چمک رہا ہے اور اس کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ محمد رسول اللہ ہے یا محمد ابن عبد اللہ ہے یہ اتنا فرق بھی نہیں سمجھ سکا کہ بھائی اس وقت کیا عقیدہ ہونا چاہیے تھا بات آ رہی ہے قرآن آ رہا ہے حدیث بیان کی جا رہی ہے اور احکامات جاری ہو چکے ہیں اور جناب لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے لیکن یہ اب الحکم جو ہے یہ ابو جہل بنا ہوا ہے اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی آج تک بھی جب مکہ لوگ جاتے ہیں تو اس اب الحکم کے جہاں پر محل تھا آج وہاں پر لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں یعنی اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ جب قبولیت نہیں ہوتی تو جتنے مرضی جو ہے انسان جو ہے وہ اگر صلاحیتیں رکھتا ہو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا اور وہ جو ہے اس طریقے سے ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے سوچنا چاہیے بھلے ہم جو بھی کرتے پھرتے ہیں یا اللہ قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو محنت کرتے رہیں اور کہیں جی ماشاء اللہ ہمارا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور جناب مولانا صاحب بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑے جناب کمالات ہیں بڑے ٹیلنٹ ہیں فلاں ہیں اور جناب بڑا اچھا ہے لیکن اللہ کے ہاں اگر قبول ہوا تو کیا کریں گے سب بیکار ہو جائے گا ہمارا وقت بھی برباد اور جناب سب کا وقت برباد لہذا جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں ساتھ ساتھ قبولیت کی دعائیں مانگے ڈرتے رہیں کہ اللہ قبول فرما لیجیے کیونکہ ان کو قبولیت کا فکر ہوتی ہے وہ پھر ساتھ ساتھ اس کی فکر کرتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو سمجھیں کہ جب وہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے اس کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے اس وقت کہتے تھے ہمارے پروردگار اس کو ہم سے قبول فرما لیجیے ان کو قبولیت کی فکر تھی یا اللہ قبول فرما لیجیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العظم نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ سو فیصد اس میں کامیاب ہو گئے اور اللہ رب العظم نے فرمایا کہ ہم آپ کو انسانوں کا ایمان بنائیں گے یہ کیا ہے قبولیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا کیوں کہ وہ قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ان کو امام الناس بنا دیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ ان کی دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو قبول فرمایا اور قبول فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے خوب ان کی جو ہے آزمائش بھی کر لی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی ایسے نہیں قبولیت ہو جاتی کل کو کوئی کہے بس اللہ نے جی ہمیں قبول نہیں کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو قبول کیا تھا لہٰذا اس لیے ماشاء اللہ ان کو بڑا مقام مل گیا اور ہم جو ہے بس بلا وجہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی زیادتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت جو ہے دکھا دیتے ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ ہم نے تو ان کو ہر طرح سے آزمایا کبھی ان کو جو ہے آگ میں گروایا کبھی ان کو گھر سے ان کو بے گھر کر دیا کبھی ان کو کہا کہ اپنے بچوں کو جو ہے تم جو ہے وادی عزیز عزیزر میں جا کے چھوڑ کر آؤ جہاں نہ کوئی کھانا نہ پینا نہ پانی اور جب وہ بچہ بڑا ہوا تو پھر فرمایا اب اس کو ذبح کر کے دکھاؤ انح بلا المبین بے شک یہ بڑی ازمائش تھی بڑی ازمائش تھی پروردگار فرماتے ہیں ہم نے بڑا ٹھوک کے امتحان لیا بڑا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا کہ وہ کتنے سچے پکے ہیں تب ہم نے ان کو قبول کیا فرمایا سلام علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے سلوٹ ہے آپ کے لیے جو ہے بڑی جناب ماشاء اللہ سلام ہے کیا کمال کیا آپ نے اور کتنے اچھے انسان ہیں آپ تو خلیل اللہ ہیں آپ سے تو اللہ پیار فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو قرب عطا کیا اس لیے کہ اللہ نے آپ کو قبول کر لیا اور جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں پھر ان کی یاد کے ڈنکے کے بجا دیتے ہیں آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے جائیں آپ جا کے حیران ہوں گے جب آپ کابت اللہ کو دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام یاد آ جائیں گے آپ جناب وہاں جو ہے مقام ابراہیم کو دیکھیں گے آپ کو ابراہیم علیہ السلام یاد آ جائیں گے آپ جو ہے جب زم زم پر آئیں گے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یاد آ جائیں گے آپ صفا مروہ پہ جا کے صحیح کریں گے آپ کو مہاجرہ یاد آ جائیں گی آپ اس کے بعد جب آپ جائیں گے مینا تو آپ جو ہے دیکھیں گے کنکریا مارنے کا عمل ہو رہا ہے سبحان اللہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پھر یاد آ جائیں گے تو معلوم ہوا چپے چپے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یادیں رکھ لیں کیوں کہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا تھا یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں پھر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں اس لیے اللہ والوں کو دیکھا کہ وہ اس بات کی دعائیں کرتے رہتے ہیں علماء کو دیکھا کہ وہ کتابیں لکھتے ہیں اور پھر اس کو لے جاتے ہیں اور کعبہ طواف کرتے ہیں اور طواف کے دوران اس کتاب کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یا رب کعبہ ہماری ان کتابوں کو قبول فرما لیجیے ہم نے محنت کر کے جو اس میں لکھا جو کیا جو بھی کام ہم کا کر رہے ہیں کوئی مسجد بنائی کوئی جگہ مدرسہ بنایا کوئی چیز اچھی بھلی کر دی اللہ اس کو قبول فرما لیجیے پوری دنیا میں ہزاروں درسگاہیں گاہیں بنی ہوئی ہیں اور ہزاروں خانقاہیں بنی ہوئی ہیں اور کیا کچھ بنا ہوا ہے اور جن کی قبولیت ہو گئی آپ دیکھیں سبیاں گزر گئیں ان کے جو ہے نام آج بھی زندہ ہیں حضرت شیخ شاخ جیلانی آج بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا رہے ہیں اپنے بارے میں ہاں جی آپ بتائیں کیا جو ہے باقی علماء کرام حضرت امام بخاری رحم اللہ اور اسی طرح باقی میں تو نام سب کے لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ کس کا نام لوں اور کس کا نام چھوڑ دوں لیکن آپ خود سوچیں جن کے نام آج بھی دنیا میں موجود ہیں تو کیا بھائی اب دیکھیں وہ آج موجود بیٹھے ہوئے اس کام کو کر رہے ہیں جو انسان سوچے کہ بھائی اپنی پبلسٹی کرتا ہے اس کا بڑا جناب کوئی قابلیت ہے بڑا اس کا کمال ہے اور یہ بھائی اس نے ایسے ویسے کیا آج لوگ کہتے ہیں جن جی میڈیا کا دور ہے میڈیا ہونا چاہیے اور بتائیں کہ بھائی وہ کہاں سے میڈیا آیا جو حضرت بستانی رحمت اللہ نے استعمال کیا تھا جی ان کو تو فوت ہوئے آج سینکڑوں سال گزر گئے کہ کس میڈیا نے ان کی خبر آج ہمیں پہنچائی ہم اپنے جو ہے دادا کے دادا کا نام نہیں جانتے اور ہم جانتے ہیں جو ہے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور ہم جانتے ہیں حضرت نقش بند بخاری رحم اللہ اور ہم جانتے ہیں حضرت شیخ قادر گینانی اور جناب ہم اس طریقے سے علماء کے نام جانتے ہیں اور یہ آپ بتائیں کہ کس طرح یہ خبر ہمارے تک پہنچی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کا سفر کیا اور اس سفر میں میں نے ایک چیز محسوس کی کہ میں دنیا میں جہاں کہیں بھی گیا میں نے وہاں پر دیوبند کا روحانی فرزند دین کا کام کرتے ہوئے میں نے پہلے سے پایا کہ وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی موجود تھا اور دین کے کام میں لگا ہوا تھا کیا وجہ تھی کہ یہ بھی ایک مدرسہ تھا لیکن کچھ پارسا لوگوں نے مل کر اس کو بنایا اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا اور آج پوری دنیا کے چپے چپے پر الحمد اس کے فرزند موجود ہیں دین کا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا نشان بنے ہوئے ہیں یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے عادت کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل وہ سار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں اس پاو فکیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں یہ ہے بھائی قبولیت حضرت مولانا قاسم نانوتی رحم اللہ کی اللہ رب العزت نے ان کو قبول فرما لیا اور جس کو قبول فرما لیتا ہے پھر اس کے جو ہے سبحان اللہ خرچے ہوتے ہیں اچھا بڑے بڑی باتیں بڑے بڑے لوگوں کی باتیں سبحان اللہ اب ہم آپ کو اپنے جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کی بات کرتے ہیں ایک چوٹی ہے کتنا چھوٹا سا جانور ہے ایسے پاؤں کے نیچے آ کے مسل کے مر جاتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی میں کتنی چوٹیاں ان کے پاؤں کے نیچے آ کے مر چکی ہوں گی اور چوٹیاں جو ہے جان دے دیتی ہیں سی نہیں کرتی انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ تو سمجھتا ہے میں مسجد جا رہا ہوں اور نہ جانے کتنی چوٹیوں کا قاتل ہوتا ہے ایسی جانور جو چوٹی ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور چوٹی کہہ رہی ہے کہ یا ایہن اردو ادخلو مساکن اکم کہ تم چلی جاؤ اپنے دلوں کے اندر جو ہے پناہ لے لو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے لشکر آ رہا ہے اور اس بات کو اس خیر خائی کو اللہ رب العزت نے پسند فرما لیا حالانکہ چھوٹا سا جانور ہے انسانوں کے نیچے آ, آ کے مر رہا ہے اور اس چوٹی نے جو خیر خائی کی بات کر دی اللہ کو پسند آ گئی اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا قیامت تک جو ہے اب اس چوٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے سب لوگ پڑھ رہے ہیں جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے ثواب ملتا ہے اس سورہ کا نام جو ہے نمل رکھ دیا گیا ہے اب ہے چونٹی ایک چھوٹا سا جانور اور جناب کفار پریشان ہوتے تھے کہ کبھی مچھر کا ذکر کبھی چونٹی کا ذکر اللہ اتنے بڑے ہیں اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کو کہا یہ زیب ہے کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے جانور کے بارے میں بھی ذکر بھائی جس نے بنایا ہے وہ کیوں نہ ذکر کرے ان کافروں کو سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ہم کیا کریں تو اللہ نے تو سب چیزوں کو سب مخلوقات کو بنایا ہے تم ایک ایک مچھر مچھر مکھی کا پر بنا کے دکھا دو تو اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہو گئی اس چوٹی کی چنانچہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اسی طرح ایک کتا تھا نجس ہوتا ہے کتا اور جناب وہ ایک نیک لوگوں کے ٹولے کے پیچھے چل پڑا اصحاب کہف کے پیچھے کتا جو ہے وہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا اس عمل کو اللہ نے پسند فرما لیا اور قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا اللہ اکبر ہے کتا نجس جانور ہے لیکن قرآن کا حصہ بنا ہوا ہے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے ایک درخت تھا ہر درخت کی کیا حیثیت ہے لیکن اللہ کا نبی اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا اور وہ جناب ایک وقت آیا کہ اس درخت کو جو ہے پھر اللہ کے نبی نے چھوڑ کر ممبر پر جو ہے رونق افروز ہوئے اور پھر اس کی وجہ سے یہ درخت رونے لگ گیا اس فراق کی وجہ سے اس جدائی کی وجہ سے جو اللہ کے نبی اس کو چھوڑ کر تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کے آج ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہوا ہے نبی سے کتنے دور ہو گئے کاش کہ ہمیں بھی رہنا آ جاتا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ سے جو ہے اتنی دوری اختیار کی ہوئی ہے اور ہم بھی کسی طرح قرب حاصل کرنے والے بن جاتے آج تک اس کا نام استوانہ خنانہ رکھا ہوا ہے اور وہاں پر آپ ریاض الجنہ میں جائیں آپ کو یہ استوانا کہتے ہیں پلر کو اور ستون کو وہ اس نام سے جو کھجور کے درخت کا یہ جو نام تھا یہ واقعہ تھا اس واقعہ کے مطابق اس کا نام رکھا ہوا ہے کیا ہوا یہ درخت کا رونا اللہ کو پسند آ گیا اور اس وجہ سے اس کا نام آج تک موجود ہے لہذا قبولیت کی فکر ہونی چاہیے معلوم ہوا کہ یہ قبولیت جو ہے بڑی اہم چیز ہے آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہم تو تھوڑی سی نیکی کر لیتے ہیں کسی کو کوئی صدقہ خیرات دے دیتے ہیں اور بس اس کے بعد جو ہے بے پرواہ ہوتے ہیں اور بلکہ احسان چڑھاتے ہیں اور جی میں نے جو ہے اس کو دیا حالانکہ زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے اور زکوٰۃ کے پیسے دینے سے تیرا اپنا مال پاک اور صاف ہوا جب تیرا مال پاک اور صاف ہوا تو نے کھایا پیا تیرے گھر والے نے کھایا تجھے جو ہے اب اس کا فائدہ ہوا تو نے اس بندے پر احسان کیا یا اس بندے میں لے کر تجھ پر احسان کیا اب اگر یہ انسان کو خیال آ جائے تو پھر انسان کہتا ہے بھائی مجھے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے جو ہے <clears throat> اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میں نے اس مال کو دیا پتہ نہیں کیسا کمایا تھا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو آپ اس کو قبول فرما لیجئے ہماری مثال تو اس بچے جیسی ہے جس نے چند الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر اور وہ تصویر بنا کر باپ کو آ کے دکھائی کہ ابا جان دیکھیں میں نے کتنی پیاری تصویر بنائی ہے ابا جان اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہے کہ چند الٹی سیدھی لکیریں لگی ہوئی ہیں اور ہے تو یہ اتنا کچا تو اب میں اس کو جو ہے بہرحال اپریشیٹ کر دیتا ہوں ہم جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں جو بھی عبادت کرتے ہیں حقیقت میں تو یہ الٹی سیدھی لکیریں ہی ہوتی ہیں اور ہم جب اللہ کے ہاں اس کو پیش کر دیتے ہیں اللہ مہربانی فرما کر اس کو قبول فرما لیتے ہیں نیچے کرنے کے بعد کہنا چاہیے رب بنا تقبل منا ان کا انت سمی علیم کہ اللہ اب ہمارے پروردگار اے ہمارے پالنہار آپ کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا آپ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں اس کو قبول فرما لیجیے اللہ مہربانی فرما لیجیے تب تو بات بن گئی ورنہ یہ عبادت کون سی عبادت ہے ہماری عبادت تو غلطیوں سے پر ہے نہ کوئی اس میں معیار ہے نہ اس کی کوئی حقیقت ہے اب دیکھیں اگر آپ تمام عبادات کو غور کریں گے آپ کو احساس ہوگا کہ تمام عبادات کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی دعائیں جو ہیں وہ عطا کر دیں کہ آپ نے فرض کیا وضو کیا جو ایک عبادت ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر دعائیں مانگتا ہے اور اس کے اندر وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے میں نے وضو کیا حالانکہ وضو کے دوران جب اس نے ہاتھ دھویا تو اس کے گناہ جو ہے صاف ہو گئے اور جب اس نے آنکھوں کے اوپر پانی ناک کے اندر پانی منہ کے کلی کے اندر اور اسی طرح چہرے کو اور ہاتھوں کو اور پاؤں کو اس سے سب کے اس کے گناہ باٹ ہوئے اس کو تو فائدہ ہو رہا ہے لہٰذا اس وقت اس کی توجہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو ہے اپنے گناہوں سے بری ہو رہا ہے لیکن بے توجگی سے بھی اگر اس نے گرو کر دیا ہے اور پھر نفرت کی دعائیں مانگ لی ہیں اللہ فرما دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب نماز جیسے ختم ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ اکبر اندر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں استغفر اللہ کر رہے ہیں بھائی جب آپ نے نماز پڑھ لی اللہ کی عبادت کر لی اب استخر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں کیا جا رہا ہے ہاں؟ اس لیے کہ بھائی کوئی کمی بیشی ہو گئی اللہ معاف کر دیجئے اللہ قبول فرما لیجیے تو قبولیت کی فکر ہوتی ہے وضو کرنے کے بعد قبولیت کی فکر کہ اللہ مجھے تہارت عطا کر دے باطنی بھی ظاہری بھی مجھے پاک کر دے اور نماز پڑھ لی اللہ میں نے تیری نماز ویسے نہ پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی اچھا عام نمازیں فرض ہیں لیکن تہجد تو نسل والی نماز اور بڑی فضیلت والی نماز اس کو جب پڑھ لیا تو قرآن فرماتا ہے قانون کا من ما ساری ساری جاری عبادت کرنے والے جو ہیں وبالاسحار هم فرون تو یہ کیا کرتے ہیں استفار کرتے ہیں ساری کے وقت اے اللہ جو ہے ہم نے عبادت نہ کی ویسے جیسے کرنی چاہیے تھی اللہ آپ قبول کر لیں اللہ قبول کر لیں اللہ قبول کر لیں ہم جو بھی بھلے کے کام کرتے پھرتے ہیں اللہ ہم نے حق ادا نہ کیا آپ ہمیں معاف بھی کر دیجیے اور قبول بھی کر لیجئے اچھا حج کے لیے حاجی تشریف لے جاتے ہیں ہر سال ماشاء اللہ فرمایا ارفا کا دن وہ ایسا پیارا دن کہ جس دن حاجی دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جناب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف ایسے کیا ہوتا ہے جیسے ان کی ماں نے ان کو آج جنم دیا ہوتا ہے شیطان کتنے پاپڑ بولتا ہے روز نت نئے طریقے سے دسوں سے ڈالتا ہے کوشش کر کر کے گناہ کرواتا ہے اور کتنے اتنی محنت کرتا ہوگا جب وہ دیکھتا ہے اس بندے کے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے وہ اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ میں نے کیا بدبختی کمائی کیا میں نے کیا یہ تو معاف ہو گیا یہ تو میں نے اتنی زندگی کی محنت میری برباد ہو گئی میں میں جہنم میں چلا جاؤں گا اور یہ جنت میں چلا جائے گا اب اتنی جو ہے شیطان کی کے ساتھ لڑائی میں یہ بندہ بازی جیت چکا ہے اللہ اکبر یعنی یوں سمجھے شیطان اللہ کا بھی دشمن اور ہم سب کا بھی دشمن اب یہ لڑتے لڑتے لڑتے دونوں کی کشتی ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہو رہی ہے حتیٰ کہ یہ انسان جو ہے حج پہ چلا جاتا ہے اور وقوف ارفا کر کے جناب فارغ ہو کے جب یہ بیٹھتا ہے شیطان بازی ہار چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے اس وقت انسان کتنا بڑا فاتح بنا ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان جو ہے وہ ارفا سے مزدلفہ جا رہا ہوتا ہے تو میں تم افیز الحیث افاظ اللہ کہ تم جو ہے جب واپس لوٹو تو اب اللہ سے مغفرت مانگو اللہ میاں یہاں پر بھی تو مغفرت مانگی تھی نہیں یہاں اب اور بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم کو مغفرت مل گئی تم نیو بورن دوبارہ ری بورن ہو گئے لیکن ابھی بھی جو ہے اللہ سے ڈرو کہ اللہ قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے اللہ غنی ہے انتم الفقراء تم سب جو ہے اللہ کے سامنے فقیر مند محتاج ہو فرمایا ایک انسان محنت کرتے کرتے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ بس ایک قدم جو ہے اس کا جو ہے جنت سے ہوتا ہے اور اس کے اوپر بدبختی غالب آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ گرہ میں لگ جاتا ہے حتیٰ کہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں غفلت کی بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور کرتے کرتے جہنم کے وہ بہانے پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں کوئی بات ان کی کی ہوئی قبول ہو جاتی ہے اللہ رب العزت جو ہے ان کو ہدایت دے دیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں پیدا کر لیتے ہیں اور سوار لیتے ہیں اپنے آپ کو اور بلا آخر وہ نیک کاموں میں لگ جاتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لگ جاتے ہیں اپنی نمازوں کی قزا پوری کرنے لگ جاتے ہیں روزوں کی قزا پوری کرتے ہیں حج عمرے میں لگ جاتے ہیں سب کے خراب دیتے ہیں بلا آخر اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور وہ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں یعنی ایک قدم جہنم کے قریب تھے اللہ نے بچا لیا اور ایک بندہ جو ہے وہ جنت کے قریب تھا اور برباد ہو گیا تو بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں کہ اللہ ہم اس نے بھی محنت کی اللہ اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے اللہ مہربانی فرما دیجیے اچھا اس سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں اللہ کے حبیب ہیں اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرتا ہے اللہ کے حبیب نے ساری اپنی زندگی جو ہے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے میں لگا دی اور جناب حج کیا اور حج کرنے کے اندر صحابہ کرام سے بھی گواہی دلوائی کہ جو پیغام تھا اسلام کا کیا میں نے تمہارے تک پہنچا دیا اللہ نے بھی بتا دیا آج کا دن ہم نے اسلام کی محنت کو مکمل کر دیا یعنی ساری معرفت جو تھی تمہیں بتا دی سارے سیکرٹس آؤٹ ہو گئے کہ تم نے قرآن دے دیا حدیثیں بتا دی آج تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے محبت کرنے والے تمہیں بتا دیا کیسے تم جنت حاصل کرو گے کیسے اللہ کی لکھا کو حاصل کرو گے سب تمہیں بتا دیا سارا پیغام تمہیں دے دیا اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھائی گریجویشن ہو گئی ہے بتاؤ کہ بھائی سب تمہیں پتہ چل گیا انہوں نے کہا بالکل پتہ چل گیا آپ نے حق ادا کر دیا آپ نے بھی انگلی اٹھا کر اللہ سے کہہ دیا اے اللہ گواہی دے دیجئے کہ میں نے اپنے جس کام کو آیا تھا جس کے لیے آپ نے مجھے مبوس کیا جس کے لیے آپ نے رسالت دی وہ میں نے کام کر دیا مجھ سے اللہ نے کام لے لیا اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ جناب جب آ گئی مدد اور فتح بھی ہو گئی سب کچھ مکمل ہو گیا ورائی تندہ سید خرون فی دین اللہ افواجا اور بندے بھی ماشاء اللہ خوب جو ہے متوجہ ہو گئے فوج در فوج شامل ہو رہے کا ہم تو ثنا بیان کرو اور کیا کرو استغفار کرو جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو کیا کرو استغفار کرو اللہ سے پناہ مانگو اللہ راضی ہو جا اللہ اللہ ہم نے حق ادا نہ کیا اللہ ویسا نہ کر سکے جیسا کرنا چاہیے تھا اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے فرشتے کو کم نہ تھے ہم نے زندگی بھر کوئی عبادت ایسی نہ کی ایک سجدہ بھی ایسا نہ کیا جیسے تیرے فرشتے کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ وہ تو ساری زندگی بھوکھے پیاسے رہتے ہیں ہم تو کھاتے ہیں پیتے ہیں اے اللہ ان کے اوپر تو خوشیت ایسی تاری ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں سے آواز آتی ہے اور ہماری نماز تو ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہی غفلت ہوتی ہے اور سوچ کہیں ہوتی ہے دل کہیں اور اٹکا ہوتا ہے اللہ معاف فرما دیجیے اور اللہ قبول فرما لیجیے اللہ مہربانی فرما دیجیے تو یہ جو ہے کیفیت ہوتی ہے ایمان والوں کی اور جو ہے جو ہے تقوی والی لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے ہم ناقص ہیں بھائی ہمارے جو ہے امال کو قبول فرماتا ہے نماز من المتقین جو متقی ہوتے ہیں ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کے جو ہے امال کو قبول فرماتے ہیں یہ نہیں کہ عمل کیا اور اللہ پر احسان جتا دیا کہیں نہ کہیں دل میں ضرور یہ شیطان بس وسا ڈال دیتا ہے کہ جی میں کمال کر رہا ہوں میں بڑا کوئی دین کا کام کر رہا ہوں بھائی میں تو جو ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میری وجہ سے بڑے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اور میں نے جناب ایسی ایسی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے ایسے کمالات حاصل کیے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے جناب میرا کام خوب چل رہا ہے یہ بات اور یہ سوچ اچھی نہیں ہوتی یہ ہے آج کا کل خلاصہ کہ ہم عبادات کرتے رہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں رب ان کا سمی الم علیہ کا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و و آلہ وصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتی الحمد اللہ رب العالمین تھوڑی سی دیر کے لیے ذکر خفی کر لیں چپکے چپکے سے دل ہی دل میں اپنے پروردگار کو یاد کریں بس اس کی مشق کیا کریں بھائی جس کو بھی موقع ملے چند لمحات زندگی کے ایسے ضرور گزارو کہ بس اللہ کے ہو کے رہ جاؤ اللہ کی یاد میں بیٹھے رہو یہ بس سوچتے رہو کہ بھائی اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ کی محبت میں دھڑک رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ غافل نہ ہو ایک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو ایک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے دلا فل نہ ہو تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سے پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردار جو کر کھانا ہے دلا نہ ہو اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا مسافر بے وطن ہے تو کہاں تیرا ٹھکانا ہے دلا غافل نہ ہو ایک دم غلط فہمی ہے تیری نہیں آرام ایک پل بھی زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرحنا ہے دنیا غافل نہ ہو ایک دم عزیز یاد کرو وہ دن جو ملک الموت آوے گا نہ جائے ساتھ تیرے کوئی اکیلا جانا ہے دلا غافل نہ ہو ایک دم نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تو مائی تو کیوں پھرتا ہے عمل نے کام آنا ہے ہےلہ نہ ہو ایک دم جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل کریں دعویٰ جو یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے دلا غافل نہ ہو ایک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا واسل نہ ہو ایک دم دلا واسل نہ ہو ایک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے دلا واسل نہ ہو دل غافل نہ ہو ایک دم لا الہ الا اللہ یا اللہ یا یا رحمان رحیم یا قریبہ کا ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے اللہ اللہ ہمیں معاف کر دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے پر اگر ہم معافی کے قابل نہیں پھر بھی ہمیں معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم تیرے در کے اوپر جھکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہمیں آپ کا در دکھایا اے اللہ تیرے سوا اور کوئی ہمارا رب نہیں کوئی اور ہمارا در نہیں اے اللہ اے اللہ ہم تو اپنی چھوٹی بڑی ساری اللہ مشکلیں اللہ تجھے ہی پیش کرتے ہیں تیرے سامنے التجا کرتے ہیں تیرے تیرے سامنے گر گڑاتے ہیں مالک ہم تجھ سے مانگتے ہیں اے اللہ ہم مدتوں کے سوال پورے کر دیجئے اے اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم غافلوں کی غفلت کو دور فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی اللہ محنت کی عبادت کی اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ آپ کے ہاں قبولیت ہوتی ہے قابلیت کی کوئی اہمیت نہیں اللہ ہمارے پلے تو کوئی ایک عمل بھی نہیں جو ہم پیش کر سکیں اے اللہ کوئی ایسا ایسا سجدہ نہیں اللہ جس میں تیری یاد ہو اے اللہ کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں اللہ اے اللہ کی عبادت کا مزہ آیا ہو بس اللہ ٹوٹی پھوٹی حالت ہے اے اللہ بس التجائے ہیں آہو زاری ہے اے اللہ بس ظاہر داری ہے بالک بس التجا کرتے ہیں کہ کسی طرح مان جائیے اور اللہ بے حساب فرما دیجیے اللہ اگر آپ نے پوچھ لیا کہ کیا لے کر آئے ہو اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں اے اللہ جو ہم پیش کر سکے اے اللہ بس آج جی لے کر آئے ہیں اے اللہ انکساری لے کر آئے ہیں التجا لے کر آئے ہیں اے اللہ بس امید باندھے ہوئے ہیں اے اللہ کہ تو مہربانی کر دے گا درگزر کرے گا افو کرے گا اے اللہ کرم کرے گا اے اللہ تو کریم ذات ہے تو تو مانگنے سے پہلے بھی معاف فرما دیتا ہے اے اللہ بس یہی آس ہمیں اے اللہ تیرے پاس لے کر آئی ہے اے اللہ اللہ مہربانی فرما دیجئے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے جو اللہ جان بوجھ کے کیے انجانے میں ہو گئے اے اللہ دن کی روشنی میں کیے رات کے اندھیروں میں کیے اے اللہ ایمان کی حلاوت عطا فرما دیجئے کلمے کا یقین عطا فرما دیجئے اے اللہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ اس ایمان کو ہمارے اندر ریشے ریشے میں اللہ داخل فرما دیجئے اور اللہ جب تک جیے اسلامی زندگی اور موت آئے تو اس کلمے کے ساتھ آئے اے اللہ کامیاب لوگوں میں شامل فرما ایمان کی حلاوت عطا فرما سجدے کا سرور عطا فرما عبادات کی لذت نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ اللہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے اللہ کب تک ایسا کریں گے اے اللہ ہم سب کا خیرات کرتے ہیں لیکن حرام بھی کما لیتے ہیں اے اللہ کب تک ایسے حالات دو رنگی سے گزرتے رہیں گے اللہ اللہ حج اور عمرے کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تیری محبت میں شدت نہیں آتی اے اللہ یہ کیسا معاملہ ہے کیسی دو رنگی جلی زندگی ہے اے اللہ اب تو ہمیں پورا کا پورا دین میں داخل فرما اے اللہ اب تو ہمیں دین کی اندر اے اللہ جو ہے ہمیں اس کی اے اللہ منزل اللہ انتہا والی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار کرم فرما بس اللہ ہمیں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے جس سے تو پیار کرتا ہے جن کو تو اپنا کہتا ہے جو تیرے بندے ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے اللہ تیرے لیے آسان ہمارے لیے بہت ہی مشکل کام اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اے اللہ ذکر کو جاری فرما اے اللہ محبت عطا فرما اللہ ہم تجھ سے تجھ کو چاہتے ہیں تیری محبت چاہتے ہیں تیری لکھا چاہتے ہیں اللہ اپنی ان جھوٹی زبانوں سے اللہ ہم جرت کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے تجھ کو چاہتے ہیں اے اللہ تیری چاہت بڑی چیز ہوتی ہے اے اللہ ہم اس قابل نہیں لیکن اللہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے اللہ مہربانی فرما دیجئے اور اپنی اللہ محبت عطا فرما دیجئے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی بخش دیجئے چھوٹوں کو بھی بخش دیجئے مردوں عورتوں کو بخش دیجئے تمام مسلمانوں کو اللہ جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیجئے اے اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے ان کی جان مال عزت آبرو کی فرما دیجئے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے میرے بہن بھائی اللہ دور بیٹھے اس پروگرام کو سنتے ہیں محنت کرتے ہیں اے اللہ اس کے اس کے اس کو جاری کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ ان کو اولیاء کاملین میں شامل فرما دیجئے اے اللہ اے اللہ بے حساب سب کو بات فرما دیجئے سب کی اللہ دنیاوی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے اے اللہ استقامت عطا فرما دیجیے اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے اللہ سہلے بنا دیجیے متقی بنا دیجیے زاہد بنا دیجیے تمام خصوصیات اللہ عطا فرما دیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ عطا فرما اے اللہ مسلمان آج جس پریشان حال میں ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو اے اللہ دور فرما اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما یا اللہ یا اللہ ہمارے والدین پر احسان فرما جیسے انہوں نے ہمارے بچپن میں احسان فرمایا ہمارے اساتذہ ہمارے مشائق اللہ ان پر رحمت نازل فرما اللہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما ان کے فیض کو عام فرما اے اللہ ہمیں ان کا معاون بنا اے پروردگار رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہ مانگ سکے اے اللہ اے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما اللہ ہمارے اس پروگرام کو بھی قبول فرما فرما اللہ جو کہا اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتائی کمی بیشی رہ گئی اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما اللہ ہمارے سے اس کی پرسش نہ فرما اللہ قبولیت عطا فرما اللہ قبولیت عطا فرما اللہ قبولیت عطا فرما اللہ جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور کہنا چاہتے تھے ان کا حق بنتا ہے اللہ سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما اور اللہ ہم کو ہمارے اساتذہ مشاعر اللہ نیک لوگ ان کی دعاؤں میں شامل فرما خصوصاً اللہ جن لوگوں سے آپ محبت پیار کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں پر ہم آمین کہتے ہیں خصوصاً نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اللہ ہمیں پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل فرما اللہ اور جن جن شرور سے پناہ مانگی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ فرما سبحان رب العزتی امبا یسفون الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ محمد اجمین برحمۃ سیاح الحمد الحمین